نحمد انسلی اللہ رسول بعد فاعوذ اماباد من الشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل من السانی یفق کولی سورة الفتح سبق نمبر دو سو پینسٹھ آیت نمبر ایک سے سترہ تک lesson number two sixty five آیت نمبر ون ٹو سیونٹین لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے فتح نہ لکا فتح عطا کی ہم نے آپ کو فتح مبینہ کھلی فتح لیا غفر اللہ کا تاکہ درگزر فرمائے آپ کے لیے اللہ اللہ ما تقدمہ جو پہلے ہو چکا منزم بکا آپ کے قصور میں سے وما تخرا اور جو بعد میں ہوا وہ یتما اور پورا کر دے نعمت اپنی نعمت کو علیہ کا آپ پر وہ دیا کا اور رہنمائی کرے آپ کی سراتم مستقیمہ سیدھے راستے کی طرف وہ انسور کا اور مدد فرمائے آپ کی اللہ اللہ تعالی نسرن عزیزا مدد زبردست زبردستی وہ اللہ وہ ذات ہے انزلہ جس نے نازل کی السکینتا سکینت فی قلو بل مومنوں کے دلوں میں لیز تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان ایمان میں ایمانہم ساتھ اپنے ایمان کے وللہ اور اللہ کے لیے ہیں جنود السماوات والارض لشکر آسمان و زمین کے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علی من علم والا حکیمن حکمت والا لیدخل المؤمنین تاکہ داخل کرے مومنوں کو ول مناتی اور مومن عورتوں کو جناتن باغوں میں تجری بہتی ہیں منتہ تہل انہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیحا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں یوکفرا اور دور کر دے انہم ان سے سی ہم ان کی برائیاں وکان ذالک اور ہے یہ ان اللہ اللہ کے نزدیک فوزن عظیمہ کامیابی بڑی ومنافقینہ اور عذاب دے منافقوں کو ول اور منافق عورتوں کو والمشرکین والمشرکات اور مشرق مردوں اور عورتوں کو اذانین گمان کرنے والے بلاہ ہی اللہ کے بارے میں سو گمان برا الم انہیں پر دا گردش ہے بری غد اللہ علیہم اور ناراض ہوا اللہ ان پر ولا انہم اور اس نے لانت کی ان پر و اور اس نے تیار کیا ان کے لیے جہنما جہنم وساعت اور برا ہے مسیرا ٹھکانا ولی اللہ ہی اور اللہ کے لیے ہیں جنود السماوات والارض لشکر آسمانوں اور زمین کے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی عزیز حکیما غالب حکمت والا انا ارسل کا بے شک بھیجا ہم نے آپ کو شاہدن شہادت دینے والا وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا و نظیرا اور ڈرانے والا لتو تاکہ تم ایمان لاؤ بلا ہی اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسول پر وہ تورو اور تم قوت دو اس کو وہ تو تم تعظیم کرو اس کی و تو سب ہو اور تم تسبیح بیان کرو اس کی یعنی اللہ کی بکرتم اصیلا صبح اور شام ان الزین بے شک وہ لوگ یوبا کا جو بیت کر رہے ہیں آپ سے ان نواں بے شک یو اللہ وہ بیت کر رہے ہیں اللہ سے ید اللہ اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم ان کے ہاتھ پر ہے فمن نکسا تو جو کوئی توڑ دے فنما تو بے شک ین کسو وہ توڑتا ہے اللہ نفس ہی اپنے نفس پر ومن اوفا اور جو کوئی پورا کرے اس کو جو آہدا اس نے عہد کیا علیہ اللہ اس پر اللہ سے فستی ہی تو انقریب وہ دے گا اس کو اجرن عظیم اجر عظیم سیقول لکل مخلفون انقریب کہیں گے آپ کو پیچھے چھوڑے جانے والے من آ بھی بدو میں سے شغلت نہ مشغول کیا تھا ہم کو ام ہمارے مالوں نے وہ اہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے فر لنا پس بخشش مانگیے ہمارے لیے یقولون وہ کہتے ہیں بے السنتہم اپنی زبانوں کے ساتھ مالئی صفی کلو بہم جو نہیں ان کے دلوں میں قل کہہ دیجئے فمیم لکل لکم پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے من اللہ اللہ سے شعی کسی چیز کا ان ارادہ بکم اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ در نقصان کا او اراد بکم نفع یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ نفے کا بل بلکہ کان اللہ ہے اللہ تعالی بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خبیرہ باخبر بل بلکہ غنن تم گمان کیا تم نے اللن کہ ہرگز نہیں یم قلب رسول پلٹ کر آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ول اور مومن الا اہلی ہم اپنے گھر والوں کی طرف ابدن کبھی بھی وزو نہ ظال کا اور خوبصورت بنا دی گئی یہ بات فی قلو بکم تمہارے دلوں میں وزن تم اور گمان کیا تم نے غن سو گمان برا وکن تم اور ہو تم قومن قوم یا لوگ بورا ہلاک ہونے والے وملم یؤمن باللہ اور جو کوئی نہ ایمان لائے اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسول پر فنا تو بے شک ہم نے آتدنا تیار کیا ہم نے لل کافرینا کافروں کے لیے سائرا بھڑکتی ہوئی آگ کو ولی اللہ ہی اور اللہ کے لیے ہے ملک اس سماواتی بادشاہت آسمانوں کی ول ارد اور زمین کی لمن یشاء بخش دے گا جس کو چاہے گا وہ یا شاہ اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم سیقول المخلفون ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑے جانے والے ادن تلق تم جب چلو گے تم الا مغان طرف غنیمتوں کے خدو ہا تاکہ تم لے سکو ان کو ذرونا چھوڑ دو ہم کو نتب ہم پیروی کریں تمہاری یرییدو نا وہ چاہتے ہیں دلو کہ وہ بدل ڈالے کلام اللہ اللہ کا کلام کل کہہ دیجیے لن تتبعونا ہرگز نہیں تم پیروی کرو گے ہماری کزالکم اسی طرح تم قال اللہ فرمایا اللہ نے من قبل اس سے پہلے فس یقول پس ان قریب وہ کہیں گے بل تحسدوننا بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے بل کانو بلکہ ہیں وہ لا یف نہیں وہ سمجھتے اللہ کلی مگر بہت کم کل کہہ دیجیے لل مخلفینا پیچھے چھوڑے جانے والوں سے منل آ رہا بھی بدو میں سے ستو داؤں نا قریب تم بلائے جاؤ گے علاقوں من طرف ایک قوم کے الی بسن شدید سخت قوت والی تو تمہیں جنگ کرنا ہوگی ان سے او یسلمون یا وہ متی ہو جائیں گے فن تو پھر اگر تم اطاعت کرو اللہ دے گا تم کو اللہ اجرن حسنن اجر اچھا ان تول اور اگر تم منہ موڑ گئے کما طول تم جیسا کہ تم نے منہ موڑا تھا من قبل اس سے پہلے وہ عذاب دے گا تم کو عذابن علیما عذاب دردناک دردناک لئیسا الما نہیں ہے اندھے پر ہر کوئی گنا ولا اللہ رجی اور نہ لنگڑے پر ہرجن کوئی گنا ولا المری دی اور نہ مریض پر ہر اجن کوئی گنا اللہ اور جو اتات کرے گا اللہ کی وہ رسول اور اس کے رسول کی یدخل ہوں داخل کرے گا اس کو جنات ان باغوں میں تجری بہتی ہیں تحت تہل انہار ان کے نیچے سے نہرے وملہ اور جو کوئی منہ پھیرے گا یو عزب ہو وہ عذاب دے گا اس کو عذاب علیما عذاب دردناک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادون إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري